مدینے کی کے تعلق کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا اور میں دونوں پتھروں والے ٹیلوں کی درمیان والی جگہ یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں آپ نے فرمایا مکہ مدینہ منورہ بھی مکے کی طرح حرم ہے اس میں درخت کا کاٹنا یہ شکار کرنا منع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں تعاون کی بیماری کبھی نہیں پھیلے گی اور دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اس طرح واپس آ جائے گا جو صاحب پھر پھرا کر اپنے دل میں واپس آتا ہے یہ بھی بخاری کی حدیث ہے پھر علیہ وسلم کی یہ دعا میں کہتی ہوں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی آنکھیں جائیں گی اور گمبد خزرا کو بھی دیکھیں گی اور ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا اللہ مکے کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے مدینے کو اس سے دگنی برکت عطا فرما یہ بھی بخاری و تنجی کی حدیث ہے اور آپ وہاں جا کر ماں کی سکینت کو محسوس کریں گی وہاں جا کر آپ ماں کی ٹھنڈک کو محسوس کریں گی آپ جیسے وہاں جائیں گی تو آپ کا سب سے پہلے کام کیا ہوگا آپ اپنے ہوٹل میں جائیں گی آپ نہائیں گی دھوئیں گی آپ تیار ہوں گی اس لیے کہ آپ بڑی وہ سستی کی زیادت کرنے کے لیے جا رہی ہیں جو دو جہانوں کے اندر سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ بابرکت ہستی تھی اور ہے اور وہ ہستی جہاں میں آپ جا رہے ہیں ہم اس مدینے کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ہم نہا دھو کر تیار ہو کر جائیں کیونکہ وہاں پر تو قدم قدم پر تو فرشتے موجود ہوں گے اور قدم قدم پر آپ کے لیے اللہ تعالی رحمتوں کے اور برکتوں کی بارش برسا رہا ہوگا اور آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں کیسی بستی میں آ گئی ہوں آپ گھر سے تیار ہو کے جب نکل رہی ہیں تو آپ نے کہا میں مسجد نبوی جا رہی ہوں مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے اور نکلنے کے لیے پہلے اپنے گھر سے نکلنے کی اب دعا مانگیں گی پھر داخل ہوتا ہے مگر جیسے بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا تھا کہ پہلے یہ پڑھنا دایا پاؤں رکھنا پھر پڑھنا بسم اللہ وسلات وسلام اللہ رسول اللہ اللہ مفتا علی اب بابا رحمت کا یہ اللہ مفتا علی اب بابا رحمت کا یا بسم اللہ وسلات وسلام اللہ رسول اللہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے بہت آسان دعا ہے داخل ہوتے ہی جو ہے نا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں وہ تو باہر نکلنے وقت بھی ہم کہتے ہیں اللہ علیہ اور داخل ہوتے وقت بھی کہتے پھر داخل ہوتے وقت اگر آپ اعتقاد کی نیت کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کہ میں جتنی دیر باہر رہوں گی اللہ تعالیٰ میرا یہ نفلی احتکاب ہوگا اور اس کو قبول کر لینا پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کریں گے دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ایک شخص آیا آپ خطبہ دے رہے تھے وہ آگے بیٹھ گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کی بندے تو نے کیا دو رکعت پڑھ لیے انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہا پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھو پھر آ کے بیٹھو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ داخل ہونے کے ساتھ ہی ہم مسجد کے اندر وضو کر کے تو ہم گئے ہی ہیں نہیں تو وہاں پر باہر سے ہی آپ وضو کر لیں اس کے بعد مسجد اکثر داخل ہو کر اور آپ نے دو تحیت طیت المسد پڑھے پھر وہاں بیٹھ کے بھی آپ درود شریف جو ہے نا وہ پڑھتی رہیں گی اس لیے کہ جب آپ نے سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے نا وہ تو آپ کو نوسخ ایپ سے ہی پتا چلے گا کہ آپ نے کب اور کس وقت جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقفہ کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دن ہمارا نوسک ایپ آئے گی اور میں ہمارا نام لکھا ہوا ہوگا ہم پڑھیں گے پھر جب آپ کا نام آ جائے گا یعنی آپ پہلے داخل ہو گئے مسجد میں اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے وہ فضیلت تو آپ کو سب کو پتا ہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا مسجد نبی میں جو آپ نے فضیلت بتائی یہ کہا کہ اس کی وزیلت یہ ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنا ایک ہزار نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھر میں نماز پڑھو قرآن مجید کی طرف کا مگر میری قبر اور مجھ پر درود بھیجو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا تو وہاں بیٹھ کے بھی ہمیں درود شریف پڑھنا ہے اور نماز کے لیے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی نماز ہم مسجد نبی کے باہر نہ پڑھیں مسجد نبی کے اندر ہی پڑھ لیں باہر بھی جگہ ملے تو باجماعت پڑھ لیں تاکہ ہمیں ایک ہزار نمازوں کا جو ہے نا وہ اجر ہمیں مل جائے عورتوں کے لیے باپ دروازے الگ الگ ہیں باب النساء بھی موجود ہے اور دروازے بھی موجود ہیں جو خواتین کے لیے ہوتے ہیں ہم اس میں بھی اسی طرح جائیں گے یا کی نیت کرتے ہوئے جائیں گے وہاں جا کے دو کرتا ہے المسجد پڑھیں گے شریف پڑھیں گے نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے ورنہ وہاں بیٹھ کے آپ قرآن بھی پڑھیے آپ اپنے ساتھ اگر کوئی کتاب چھوٹی سی لے جا سکتی ہو سیرت نبی کی تو ضرور لے جائیے گا بڑا آپ کو اچھا لگے گا آپ کو لگے گا کہ میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ موجود ہوں پیارے نبی نے کتنی محنت کے ساتھ یہ مدینے کو نگینہ بنایا تھا اور آج میری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں آپ انتہائی احترام کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ وہاں پر جائیں گی کیونکہ یہ بہت وہ متبرک مقام ہے اور جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کیا فرمایا تھا آپ نے کہا یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ایک باغ ہے یہ بھی بہت بڑی مطلب برکت والی بات ہے نا کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم وہاں پر جو ہے نا وہ درود پڑھ لیں اور سلام پڑھ لیں اور جب جیسے موقع ملے ریاض الجنہ میں جانے کا کہ یہ جگہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ریاض الجنہ وہ آپ کو وہاں نظر آ جائے گا اور وہاں سب قالین بھی پیچھے ہوئے ہوں گے تو آپ جتنا موقع ملے آسانی کے ساتھ دو رکعت یا چار رکعت جو ہے نا وہ ضرور پڑھ لیجیے گا اور اس کے بعد آپ آئے نبی وسلم کے روزے کی طرف رخ کر کے آپ السلام پڑھیں گی اچھا یا وہاں پر جھکے اب وہاں پر جالیاں تو نہیں ہیں وہاں پر شرط لگا دیے گئے ہیں تب بھی آپ اس کی طرف رخ کر کے درالسلام کا تحفہ جو ہے وہ ضرور بھیجیے گا کیونکہ تمام فرشتے بھی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر و سلام بھیجتے ہیں لیکن جب آپ کو دعا مانگنی ہوگی تو جیسے آپ نے ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے رخ کیا تھا کعبے کا ویسے رخ کر کے آپ وہاں پر دعا مانگیے گا حضرت ابو کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لانت فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا یعنی وہاں جا کر ہم نے بوسے نہیں دینے وہاں پر جا کر ہم نے ان دیواروں کو نہیں کچھ کہنا بلکہ تسلی کے ساتھ سلام اور درود پڑھنا ہے پھر ہم نے پیارے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے اور جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں کیونکہ ان اللہ و ملائکہ تو النبی یا علیہ تسلیما اللہ کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی مجھ پر درود و سلام بھیجو ہر دعا سے پہلے اور بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو قبولیت کا بھی ذریعہ ہے اور وہاں جا کر تم نے یہی تو پیش کرنی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور میری امتیوں کا سلام اور سلاد مجھے پہنچاتے ہیں صبح اور شام تو دس دس بار آپ نے مطلب اپنے اوپر لازمی کر لیجیے گا کہ میں نے یہ درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور پھر وہاں جا کر بھی آپ نے درود بڑا وقت تو بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب اللہ عبداللہ بن مسعود نے نے کہا کہ فرشتے چکر لگا رہے ہیں میرا سلام پہنچا رہے ہیں تو ضرور سلام پہنچائیں گے پھر ایک اہم بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں ہمیں بتائی تو سمجھائی تھی ہمیں ویسے ہی کرنا ہے میں لا طرفہ فوکس ہوتا نبی اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا آپ کو لگ رہا ہے کوئی دھکا دے رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کوئی زور سے بول رہا ہے آپ خاموش رہے ہیں نہیں یہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مجھے بے ادبی نہیں کرنی ان کو اگر سمجھ نہیں ہے تو وہی بات نہیں مجھے تو سمجھ ہے نا میں اپنا اور میں اپنے اپنا درود و سلام کیوں ضائع کروں کیونکہ بار بار حدیثوں میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا تو وہ ہمارا درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا پھر بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ فرصت کے اوقات میں جیسے آپ نے کہا تھا نا کسی نے کہا میں نے عمرہ کرنا ہے اب وہ تو مدینے میں ہے مکے میں ہے مکے میں تو عمرہ کرنا ہوتا ہے میں تو مدینے میں موجود ہوں تو آپ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسجد قبا کے اندر جا کر تم دو نفل پڑھ لو یہ تمہارا عمرے کے قائم مقام ہوگا تو یہ بھی ہمیں مل گئی بات کہ ہم روزانہ اگر موقع مل جائے تو جا کے مسجد قبا چلے جائیں اور دو رکعت پڑھ کر آ جائیں